بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم ایک قبیلہ جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو موت کی ڈر کی وجہ سے موت کی خوف سے موت کی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ مر گئے اور تقریباً آٹھ دن یا اس سے بھی زیادہ پھر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ موت اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو موت کی ڈر کی وجہ سے یا موت کے خوف سے جو ہے نا کسی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور کفار کے خلاف جہاد کرنے سے خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ موت اور زندگی یہ اللہ کے قبضے میں وہ جس وقت چاہیں گے تو موت دیں گے اور جس وقت چاہیں گے تو موت نہیں دیں گے اگر آپ گھر میں بھی ہو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موت دینا چاہے تو اس پر قادر ہے اور اگر میدان میں ہو جنگ میں ہو تو وہاں شدید ترین جنگ کے وقت بھی لڑائی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے پہلی بات تو یہ بتائی گئی تھی اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی قرض حسن نہیں دیتا مطلب اس کی یہ کہ اس دنیا میں اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے انفاق کی سب کرو گے تو اس کا جو نتیجہ ہے سمرہ ہے سوار ہے اور بصورت ثواب آپ کو اخرت میں ملے گا اور بظاہر یعنی دنیا میں تھوڑے سے بھی خیرات صدقات وغیرہ کرنے چاہیے قرض کے بغیر بھی کسی کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے بلائی کرنی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرض دو تو اگر بالفرض مرحال اگر آپ نے قرض ہی دینا ہے تو پھر قرض حسن آپ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے جہاد کے مالی جہاد اگر جانی بدنی لسانی اگر نہیں کر سکتے تو مالی جہاد کر کے جو ہے نا جو جہاد کے تین شعبے ہے کہ زبان سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے اور مال سے بھی کیا جا سکتا ہے اور جان سے بھی کیا جاتا ہے تو مالی اعتبار سے جہاد کر کے مجاہدین کے ساتھ تعاون کر کے جو ہے نا ان کے ساتھ گویا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسی طرح دوسرے جو جگہ ہے طلبہ مساجد ہے تو ان کی طرح دوسرے جو عوام مساکین ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرنا تو اس میں جو ہے نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو ریا نام و نمود اور نمائش اس نہ ہو اگر ہو تو ظاہر سی بات ہے تو پھر دکھلاوا ہوگا نام و نمود ہوگا اور ریا کے لیے ہوگا تو اس کا پھر اللہ ثواب نہیں ہوا کرتا تو جو بھی چیز دیا اللہ کے راستے میں جو بھی صدقہ و خیرات ہو یا کسی کے اچھائی احسان کیا جائے تو للہ فی اللہ محض اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اور مقصد نہ ہو دکھلاوا نمود نمائش مقصد نہ ہو اگر او ہو تو پھر اگر چیز خرچ ہوں گے لیکن اس کا جو سمرا ہے ثواب ہے اللہ تعالیٰ جو اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں وہ نہیں ملے گا اگر اخلاص کے ساتھ ہو سچائی کے ساتھ ہو اور نام نمود ریا نہ ہو اس میں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ثواب بھی فرماتا ہے اور اس ماں میں پھر برکت بھی ہوا کرتی ہے تو یہ تو دوسری بات بتائی تھی اور ایسی تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل حضرت مصعل علیہ السلام کے بعد حضرت مصعل علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو جو حضرت مصعل علیہ السلام کے تعلیمات اسی پر برقرار رہے یعنی اسی پر بدستور عمل کرتے رہے لیکن بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان احکامات سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے ان سے انہوں نے روح گردانی شروع کر دی اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا بہت جاہلیت میں جو ہے نا بہت آگے تک بڑھ گئے اور اسلام کو بالکل انہوں نے چھوڑ دیا تو جو اس وقت کے جو اس وقت کے کفار تھے یا مشرق تھے جو بھی تھے تو ان کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنے کی وجہ سے یہ اس میں بہت زیادہ حد تک آگے بڑھ گئے تھے تو اس میں پھر بعد انبیاء بھی آتے رہے تقریباً تین سو سال تک جو ہے نا اس کا اس طرح کی متعین سربراہ نہیں تھا پھر انہوں نے جو ہے نا مطالبہ کیا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے جس کی سربراہی میں جس کی قیادت میں ہم جنگ لڑ سکے کیونکہ یہ چونکہ مختلف قومے میں مختلف قبیلوں میں جو ہے نا بٹ گئے تھے تو آس پاس کے جو لوگ تھے یا ممالک تھے تو ان پر ہمیشہ عملہ ہوا کرتے تھے تو ان کی مرکزیت نہیں تھی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا اللہ تعالی کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونا چاہیے کہ جس کے سربراہی میں جس کی نگرانی جس کے جنڈے تلے ہم ایک ہو اور پھر اسی کے مطابق ہم آگے جا سکے اور ہم ہمار کریں تو پھر یہ مطالبہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بادشاہ کے بطوری بادشاہ کے ان پر ایک بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا نام تعلق تھا جس کا نام تعلق تھا تو جب ان پر مقرر کیا گیا تو پھر انہوں نے جس طرح کے شروع میں ان کے نبی نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب بھی ہو جائے اور آ بھی جائے پھر تم کتال نہ کرو یا لڑائی سے جنگ سے جہاز سے سے سے جو جو جو نا تم پھر پھر اپنے اپنے اس بات انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں چونکہ اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمارے بچوں کو قید کیا گیا ہے اور مختلف قسم کی تکالیف دی گئی ہے ہمیں تو جہاد کا مقتضا بھی موجود ہے تو اس طرح سے ہمیں اگر ہم ہر صورت میں جہاد کریں گے لیکن ہوا وہی جو ڈر تھا کہ جب ان کو تعلق شکل میں بادشاہ دیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے بادشاہوں کے خاندان سے ہے انہوں نبوت کے خاندان سے ہے یہ تو ایک عام تباغت کرنے والا ہے کالوں کو کرنے والا ہے ہے اور ایک اس, سرمایہ ہے جس کی بڑھ پر جو اپنا کام لطف کو چلا سکے تو اس طرح یہ تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے تھا اس کو کس طرح بنایا گیا ان کے نبی نے ان کو کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انہی کو منتخب کیا ہے اور یہ عالم میں اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے بہرحال تو اس طرح یہ جو ہے نا باتیں کرتے رہے بعد میں انہوں نے نبی سے کہا کہ کوئی نشانی کی کیا نشانی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کے ذریعے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ جو تابوت تھا جو بنی اسرائیل سے چین کر لے گئے تھے تو فرشتے جو ہے نا اسی تابوت کو واپس لے کے آئیں گے یعنی ان کی مملکت میں ان کی بادشاہی میں تو ان کی نشانی ہوگی اور جس میں متبرکات سے حضرت علیہ السلام حضرت مصالح السلام کے اور ان کی جو بھائی تھے اور من و سلوا جو آسمان سے نزل ہو رہا تھا وہ بھی تھے اور کچھ صفحات بھی تھے تو اور بھی متبرکات آقا وغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھے اور یہ بنی اسرائیل جہاں بھی لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے یا کوئی لڑائی ہوتی تھی یا بھی بھی ان کا ہوا کرتا تھا تو یہ اس صندوق کو آگے لے کے جاتے تھے اور پھر اس جنگ میں جو ان کو فتح ہوا کرتا تھا جب یہ بہت کمزور ہو گئے تھے آس پاس کے ملکوں پر حملے حملے کر کر کے جو ان کو کمزور کر دیا تھا پھر انہوں نے اس کو بھی ساتھ لے کے گئے اس تابوت کو بھی ساتھ لے کے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ یہ جو تابوت ہوں گے ان کے پاس اور صندوق بھی ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہو جنہوں نے چینا ہے جو لے کے گئے ہیں اسے واپس لے کے آئیں گے پھر جو لوگ اس تابوت کو لے کے گئے تھے کافی عرصہ تک ان کے پاس رہا بعد میں پھر وہ بہت تنگ ہو گئے کبھی جو ان کے بابت خانے یا بت خانے وغیرہ تھے ان میں ان کے جو بت وغیرہ تھے وہ لٹکے ہوئے گرے ہوئے ہوتے تھے کبھی جو نا چوہوں کی ہو جاتی تھی نکست ہو جاتی تو مختلف قسم کے پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے پھر انہوں نے اپنے نجمیوں سے رابطہ کیا مشورہ کیا کہ یہ کیا چکر ہے تو پھر نجمیوں نے مل بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو صندوق لایا گیا ہے یہ سب کا سب پورا کا پورا وبال جو مصیبتیں پریشانیاں یہ اس کی وجہ سے اس کو باہر نکال کرو پھر انہوں نے جو ہے نا بیل وغیرہ جانوروں کے ذریعے سے جو ہے نا اس پر رکھ کر جو ہے نا اس کو شہر کی طرف کسی اور صحرا کی طرف جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا تو اس کی یہاں تک تو بائبل اور قرآن کریم دونوں کہتے ہیں کہ اس طرح واقعات بعد میں اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں تو بائبل میں جو ہے نا خرافات قسم کے واقعات ذکر کیے گئے تو ان کا کچھ حقیقت سرکار نہیں ہے بلکہ قرآن کریم نے باقاعدہ سراحتن کہا ہے کہ تحمل الملائکہ یعنی فرشتے ان کو اٹھا کے لے کے آئیں گے تو فرشتے ان کو اٹھا کے لے کے آئے اور ان کے پاس رہا تو یہ پورا پچ منظر کا یہ اس کا شروع سے لے کر آخر تک یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کا یہ تھوڑا سا بس منظر تھا تو آج پہلے تاریخ کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور بعد میں اس کی خوشی پڑھیں گے فقال لهم نبيهم اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے قالو کہنے لگے یعنی او قوم کہنے لگی انا یکون له الملک علینا فلا اس کو ہم پر بادشاہ کرنے کا حق کہاں سے آ گیا ونحن احق بالملک منه ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہے ولم یؤتا ساعتا من المال اور اس کو تو مالی وسط بھی حاصل نہیں قال ان اللہ استفاہ علیکم نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضلت دے کر چنا ہے وزادہو بسطن فی العلم والجسم اور ان علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسط عطا کی ہے واللہ یؤتی ملک من یشاء اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے اگلی ایتی کنوی پڑھ لیتے ہیں وقال لهم اور ان سے وقال لهم نبیهم اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ ان آیات ملک ہی تالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے ایاتیکم کہ تمہارے پاس صندوق سکینتن کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے ان آیات ملکی ہی کہ تعلوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے ایاتیکم کہ لے کے آئیں گے التابوتو تابوت صندوق کہ تمہارے پاس وہ صندوق فاتح آ جائے گا فیہی سکینت من ربکم و بقیتن جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے و بقیتن مما ترک آل موسیٰ و آل حارونہ اور موسا اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے ان لآیت لکم کن تو مؤمنین اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے تو یہ جو دوسری قیمہ ہے جس طرح کہ بتایا گیا کہ جب بنی اسرائیل نے خالود کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا جس طرح کہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ نہ تو یہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں نہ اس کو مال دیا گیا ہے اور اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ نہ یہ بادشاہوں کے خاندان سے ہے اور نہ نبوت کے خاندان سے ہے یہ تو ایک عام سا چرواہا اور کال کو دباغت کرنے والا ہے تو اس کو پر کس طرح دی گئی وہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تو جب بنی اسرائیل نے تعلق کی بادشاہ ہونے کا انکار کیا تو ان کے بادشاہ کی مقرر ہونے پر اپنے نبی سے جو سکت کیا ان کے نبی تھے حضرت عشاء علیہ السلام غالبا تو ان سے کوئی علامت نشانی طلب کی کہ اس کی نشانی کیا ہوگی علامت کیا ہوگی تو حضرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سمیل علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا کہ ان کے اللہ کی طرف سے یعنی من جانب اللہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اجدودی قوم کے لوگ جو متبرک صندوق اٹھا کر لے گئے تھے یعنی جو بن اسرائیل کے پاس تھا اسرائیل کا حق تھا اور اس کو بہت متبرک سمجھا کرتے تھے وہ اجدودی قوم لے کے گئے تھے تو وہ جو صندوق ہے اس یہ واپس لے کے آئیں گے یعنی ان کے زمانے میں اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے خواتین صحت کی نشری کی طرف وقال لهم نبیهم اور ان کو ان کے نبی نے کہا اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ کہ اللہ تعالی نے قد بعث قد بعث لکم طالوت ملکا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے قالو تو او کہنے لگے انا کیفا انا کیفا یعنی کیسے کس طرح یکون لہو الملک علینا اس کو ہم پر برشاد کرنے کا حق کہاں سے آ گیا ونہنو احق بالملک منہو اور ہم ہم اس کے مقابلے میں برشاد کے زیادہ مستحق ہے لیانہو کیوں ہم اس کے ہم اس سے زیادہ مستحق ہے لانه ليس من سبت نمبر ایک لانه ليس من سبت المملکت کیونکہ وہ بادشاہوں کے خاندان سے نہیں ہے نمبر دو ولن نبوت ہونا نبوت کے خاندان سے ہے یعنی کس کا والد یا باپ دادا میں جو نقوی نبی وغیرہ آیا ہو نمبر تین وکان دباون اور وہ تو ایک آنسا یعنی نہ نبوت نہ بادشاہوں کے خاندان سے ہے نہ نبوت کے خاندان سے ہے وکان بلکہ وکانا دباغن یہ تو ایک عام دباغ ہے کالوں کو دباغت کرنے والا ہے راعین یا ایک عام کا چرواہا ہے ولم من المال اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں اقامت الملک کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے امور مملکت کو چلا ہے یعنی اس کے پاس اتنا سرمایہ مال بھی نہیں ہے کہ جس کے بلبوتے پر یہ اپنی حکمت چلا سکے قال نبی لهم ان کے نبی نے ان کو کہا ان اللہ صفاہو کہ اللہ تعالی نے اللہ نے ان کو تم پر فضلت دی ہے علیکم اختارہو للملک یعنی منتخب کیا ہے بادشاہت کے لیے بادشاہی کے لیے ان اللہ صفاہو کہ اللہ تعالی نے فضلت دی ہے علیکم تم پر وزادہو بسطن ایساعتن اور انہیں اور انہیں فی العلم والجسم اور انہیں علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے وزادہ بسطن اور انہیں علم اور جسم میں وسعت عطا کی ہے وکانا اعلم بن اسرائیل اور او بنی اسرائیل میں سے زیادہ جاننے والے زیادہ عالم زیادہ عالم تھے یوم دن یعنی ان دنوں میں اس وقت و اجملهم اور ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے و اتمهم خلقا اور ان میں سے کامل ترین اخلاق کے مالک یوتی ملک میشا اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے یوتی ملک یشا اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اتا لا اعتراض علیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو دینا چاہتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے واللہ اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت یعنی اس کو فضل جو ہے نا وہ بڑی وسعت والا ہے بمن ہوا اہل اللہ جو اس کا اہل ہو یعنی علم بھی علم رکھنے والا بھی ہے بڑی وسط والا بھی ہے اور بڑا علم رکھنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے کہ اس کا حل کون ہے وقال لهم نبیهم اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا لما طلب منہ آیت علی ملکی جب ان کی قوم نے اس بادشاہ کی بادشاہت کا نشانی علامت طلب کیا لما طلب جب اس نے انہوں نے طلب کیا اس نبی سے آیا تھا نشانی علامت علام اس کے بادشاہت پر ان ہی بے شک اس کی بادشاہت کی علامت نشانی حکومت کا کہ تمہارے پاس او صندوق لے کے آئیں گے صندوق کو کان فی اسور الانبیاء وہ صندوق جس میں انبیاء کی تصاویر تھی انزلہ اللہ تعالی علی آدم اللہ تعالی نے حضرت آدم پر نازل فرمایا واستمر الیہم اور انہوں نے برقرار رہا یعنی انہی کے پاس رہا فغلبتم العمالقہ پھر عمالقہ نے ان پر غلبہ حاصل کیا یعنی من اسرائیل پر واخذوہ اور ان کو زبردستی چن کے لے گئے یعنی ان پر غالب آگئے تو ان کو بھی ساتھ لے کے گئے وکانو یس سب سے ہو نبی العدبیم اور او یعنی بنی اسرائیل فتح حاصل کیا کرتے تھے اپنے دشمن پر اس کے بلبوتے پر خدمون ہو فی القتال اور اس کو آگے رکھا کرتے تھے قتل قتال میں لڑائی کی وقت جنگ کے دوران ویسکنون الیہ کما قال تعالی اور اس سے سکون حاصل کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا کی سکینتن کہ اس میں تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے سامان ہےکم یعنی اطمینان ہے سکون ہے سرور ہے تمہارے دلوں کے لیے رب تمہارے رب کی طرف سے اور مما آل رکھا موسا آل ہارون اور موسا اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں وہ بقیتن اور کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی ای ایترکاہو وہو ان علا موسیٰ یعنی جو انہوں نے ترک کچھ چیزیں چھوڑی تھی وہ کیا تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے وعصاہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا لاٹھی وعمامت ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کا پگڑی تھی ماما تھا وقفیز من المن اور ایک قفیز کا من منو سلوہ جو مرتبان تا ایک شیشہ تا جو کہ اسمان سے نازل ہوا کرتا تا او مرتبان تا او اللہ جی کان ینزل علیہم جو ان پر نازل ہوا کرتا تھا ینزل علیہم جو ان پر نازل ہوا کرتا تھا اللہ تعالی کی طرف سے ورزاز الالواح اور کچھ کچھ تورات کے نسخے تھے اوراق تھے یعنی یہ ساری چیزیں اس صندوق میں تھے بنی اسرائیل کے پاس جب یہ کمزور ہو گئے امریکہ نے ان پر غلبہ حاصل کر کے اس صندوق کو بھی جو اتنے سارے متبرکات اس میں تھے اس کو ساتھ لے کے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو صندوق ہے جس کو تم یہ متبرک سمجھتے ہو اور اس میں اتنے متبرکات ہیں یہ واپس اسی تعلق کے بادشاہت کے زمانے میں فرشتے لے کے آئیں گے تحمل الملائکہ ملائکہ فرشتے یعنی ملائکہ اٹھائے ہوئے لائیں گے حال من فعل یاتیکم یاتیکم میں جو فعال ہے یہ اس سے حال ہے کہ جو اوپر تھا ان آیت ملکی ای اتیکم التابوت یعنی یہ دو ثبوت ہے اس سے یہ حال ہے ان فی ذلک الایات لکم اس میں تمہارے لیے نشانی ہے علی ملکی اس کے بادشاہی پر اس کے بادشاہت پر ان کو تم مومنین اگر تم مومن ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو فام والا الملائکہ ملائکہ نے اس کو اٹھایا بین استماع والارض آسمان اور زمین کے درمیان وہ ہم تنظرون علیہ اور یہ اس کو دیکھ رہے تھے یعنی جب ملائکہ نے فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا تو اس وقت اس کو دیکھ رہے تھے حتی آوز آتو آئند تعلوت یہاں تک انہوں نے تعلوت کے پاس رکھا فاقر رو بملکی ہی تو وہاں پہ اس کے ملک بادشاہت میں جو ہے نا وہ انہوں نے اقرار, انہوں نے اقرار کیا وتسارو الجہاد اور او جہاد کی طرف او لبکے فختار من شبانہم متخب کیا ان کے جوانوں میں سے سبعین آلفن ستر ہزار جوان ستر ہزار جوان یعنی ان کی قوم سے ان کے جوانوں میں سے ستر ہزار کو متخب کیا تو آج تو تھوڑا ہو گیا انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ یہ جو بچے رہ گیا تو تیسرے پارے تک ان شاء اللہ عزیز اس کو پہنچایا اگر زندگی رہی کل ان اللہ کوشش کریں گے کہ اس کو تک پہنچایا وبرکاتہ